فلیح بن سلیمان نے بیان کیا کہ ان سے ظاہری نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حجت الوداع سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کئی آدمیوں کے ساتھ قربانی کے دن منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق بیت اللہ کا حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو تریسٹھ